کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن نے پانچ فرض بیان فرمائے ہیں پہلا فرض نماز ہے ہے دوسرا فرض فرض روزہ تیسرا زکات ہے چوتھا فرض حج ہے پانچواں فرض ہے جہاد اللہ کے رستے میں لڑنا میدان جنگ میں جا کے قربانی دینا قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم مسلمانوں تم پہ لڑائی فرض کر دی گئی میدان جنگ میں جا کے لڑنا فرض ہے پھر قرآن نے اس لڑنے کے فضائل بیان کیے اس لڑنے کے آداب بیان کیے اس لڑنے کے ہتھیار بیان کیے اس لڑنے کی سواریاں بیان کی مجاہد کے چلنے کو بیان کیا مجاہد کے پہاڑوں پہ چڑھنے کو بیان کیا مجاہد کے آگے بڑھنے کو بیان کیا مجاہد کی بھوک کو بیان کیا مجاہد کی پیاس کو بیان کیا مجاہد کی نماز کو بیان کیا مجاہد کے ذکر کو بیان کیا مجاہد کے حملہ کرنے کو بیان کیا مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کیا مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کیا مجاہد کے گھوڑے کو بیان کیا اس گھوڑے کی ٹاپوں کو بیان کیا ان ٹاپوں سے اڑنے والے غبار کو بیان کیا مجاہد کی فضیلت کو بیان کیا جہاد کی فرضیت کو بیان کیا جہاد کے طریقہ کار کو بیان کیا مجاہد جو مال کافروں سے چھینے گا اس مال کو مال غنیمت قرار دیا جو مال آسانی سے لے گا اس مال کو مال قرار دیا مجاہد کے لیے انداز بدل دیے باقی لوگ نماز میں تین چار دفعہ ہاتھ ہلائے نماز ٹوٹ جائے گی مجاہد سے کہا لڑتا بھی رہے نماز پڑھتا بھی رہے تیری نماز ہوتی رہے گی باقی جو مر گیا انہیں مردہ کہا مجاہد سے کہا کہ تو مر جائے گا تو تجھے مردہ کہنے پر پابندی لگا دی جائے گی